جس سر کرتا ہے میں چند باتیں آپ سے کروں گا معاشرہ کے اگر صحیح لگے تو سن کر عمل بھی کرنا اگر غلط ہوں تو پھر مجھ پر اٹھ کر سوال کر سکتے ہو پہلا اعتراض ہم پر ہے مولا نے فرمایا شدھ و خصلت مارتے نادر بے وقوف کی دو نشانیاں ہیں ایب پت نبی نظر جہاں بادشاہ گستا نہیں آئے فرمایا ایب اپنا بالکل نہیں دیکھے گا لوگوں کے ایب ڈھونڈ کا بیان کرتا پڑے گا فرمایا یہ تو بے وقوف ہے پہلا دوسرا سوبت ایسی بیان میں دینا بچوں کی صحبت کا کے گا اور عورتوں کی طرف اس کو قورت کنفرم تو میری بات ہے کہ اس سے اگر سید علم کی نصیحت مومن کے سوا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو ہماری تو مثال بھی نہیں دی جاتی ہم پر اعتراض ہے کہ یہ تعلیم کے خلاف ہیں سکولوں کے خلاف ہیں بہت بڑا اعتراض نہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں نہ سکولوں کے خلاف ہیں تو کیوں ہیں وہ تو ہر بندہ خلاف ہے تعلیم کے سکول کے یہ اور بات ہے کہ اندھا بن کر ہے پر پر سوال کرو گا جو موافق ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ ہر کوئی خلاف ہے تو پھر ہم پر کام کرنا گھوڑے والے سرکار فرماتے تھے تعلیم ہے چھلکا اور تربیت ہے مرد اب میں سوال کرتا ہوں کہ میں بادام توڑ کر مرد رکھ لیتا ہوں چھلکا کون خرید کرے گا ہاتھ کر کروتا ہوں تو بیوقوف ہوگا نا تو بے وقوف آدمی سکول ان پہ واپس کہ کیوں تربیت نہیں ہے اور فرمایا تربیت کی بجائے پر تربیت کی ہے وہ چھلکا گندگی سے بھرا ہوا ہے اور کون کھا رہے ہیں صحیح بات ہے غلط ہے غلط ہو تو اٹھ کر مجھ پر سوال کر لینا میں محسوس نہیں کروں گا دوسرا کہتے ہیں وہ ہے ارے قرآن کو مانتے ہو تو یہ ابو جہل کہتا تھا اکثر میرے ساتھ بہت بندے ارے ابو جہل کے ساتھ کتنا تھے ہزاروں اور لاکھوں اور آپ کے ساتھ کتنا تھے تین سو تھے ایسے ہے نا بھائی موجودہ قانون کا سر پر ہے نا تو اس نے کہا سر نا میرے ساتھ تو بہت بدلے ہیں یہ تو ابو جال کا قیدی ہے اور ابو جال والوں کا تو اللہ نے فرمایا کلیل میں نے کہا یہ شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں تو اللہ نے تین سو تیرہ کو حکومت دی کیا ان ابو جال والوں کو دی تو قرآن کو ماننے والا ہے جو ہے وہ ووٹوں کے خلاف ہے اگر ووٹوں کے خلاف نہیں ہوتا تو پھر قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب فرمائے گا کالا رسول و قرآن ہماری یار نہ میں امت قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لا کے دور ہو جائیں گے پھر اور کون چھوڑنے والے ہوگا بولے والی سرکار فرماتے تھے ووٹ نہ دیا کرو وہ کریں گے جہنم میں تو بھی ساتھ جلو گے تو حضرت فتنے کا ڈر ہے فرمایا فتنے کا ڈر ہے تو مور ہمار کر ووٹ خراب کر دیا کرو تیسرا اعتراض ہے کہ یہ تصویر القادر نے بھی کہا ہے عمر مرچی کے بیٹے نے شوکت نے سارے کہ جس کی تصویر کے خلاف ہے اور عکس جو دیکھتا ہے یہ دوستو تصویر اور میں فرق ہے جائز ہے تصویر حرام ہے عکس جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل کا محتاج ہوتا ہے اور تصویر جو ہے وہ اپنے اصل کی محتاج نہیں ہوتا ارے بندہ مار جائے اس کا عکس آتا ہے نہیں جائز ہے کیونکہ وہ اپنے اصل کا محتاج ہے جب اصل ہے تو اس کا ہے بندہ مار جائے تصویر تو رہتی ہے یہ تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں ویسے ہمارے نزدیک آدیش قرآن جیسی دلیل نہیں ہے بتیس آدیش ہیں تصویر کے خلاف ہاں اور کیا دلیل ہے یہ تو ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا چوتھا کہتے ہیں جی انگریزوں کے خلاف آئیں پھر ان کی چیزیں استعمال کر ہیں جس طرح ماسٹر مجھے کہنے لگا کہ ایسے لوگ کافی رینٹ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جس سائیکل موٹر پر چل کر آیا ہو اس کو کس نے بنایا بڑا سوال کیا اس نے کہا اس کا جواب ہی نہیں ہے اس کے بعد میں نے کہا ماسٹر جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا مولانا روم فرماتے ہیں عاشق کے مصنوع کافر بہت عاشق کے سنو بافر جس نے بنی ہوئی چیز ارے وہ سانے خود مصنوع ہے جس نے بنی ہوئی چیز کو نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا جس نے بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر تیری کاری تیری سانے پر نگاہ رکھی وہ بافر ہو گیا ہماری نگاہ کے سمے جو باتیں کرنی ہیں عقائدی اور آپ کے ایمان کی طاقت کرنی ہے دوسرا یہ ہے یہ سوال کر سکتے ہیں پھر انگریزوں کو کہو وہ انگریز خدا کے دشمن ہے یا دوست دشمن اپنے باپ کو بھی کہو وہ خدا کی کوئی چیز استعمال تو انگریز خدا کا دشمن ہے کون سی چیز تیسرا سوال ہے اللہ نے باعشارہ کا کام بنا دیا خرید و فروخت خرید و فروخت تو سے ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے غور سے سننا اور احسان بھی ختم ہو جاتا ہے جو باعثرا کو کام کو نہیں مانتا وہ تو کوئی چیز استعمال کر سکتا ہی نہیں کون سی چیز ہے جو تم خرید کر دکھا زمینیں سبزیاں کریانے کے سودے کپڑے ہر چیز پھر تو کوئی استعمال نہیں کر سکتے مالک تو رہا پہلا سمجھ رہے ہو نا یہ خرید و فروخت جو ہے ملکیت ختم کر دیتی ہے احسان ہی آپ نے سیکنڈ ہوتا دیا ساٹھ ہزار دیا اس کو کاغذ لے لیے آپ کو کہے گا مالک ایمان سے کہو گئی یا میرا احسان ہے کہے گا تمریول پیسے تو لیا تمہارا کیا احسان ہے نہیں کہو گے بھائی جی۔ تو اللہ کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی اللہ کا احسان بھی ختم میں موٹر کا مالک ہوں وہ تو میرا مالک ہے اس کے ہر ایک کی ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور احسان بھی ختم ہو جاتا ہے خرید و فروخت کے بعد جو ملکیت تصور کرتے ہیں قیدی اس نے تو اس کو خدا سمجھا تو کافر ہو گیا توبہ کرو جس نے ایسے سوال کیا آئندہ ایسا سوال نہیں کرو لوگ عام عوام ہے جی، جس طرح ہیڈ ماسٹر تھا اور ڈاکٹر تھا مجھ پر سوال کیا کہ مولوی اسلام لائے یا ہم لوگ کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے اسلام ہے میں نے کہا بھائی یہ حکومت ہے کہتے ہیں ہم کیا تم بھی غور سر سو اس حکومت کے خلاف کام نہیں ہو رہا قتل ہو رہے ہیں چوریاں ڈاکے سارا خلاف ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں وہ سزا نہیں دیتے میں نے کہا آپ تو آ گئے جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی سزا جزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے بے وقوف اس بادشاہ سے تو کوئی قتل کر کے چھوٹ جاتے ہیں چوریاں کر کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں ارے خدا سے کہاں چھپے گا اللہ اللہ ہاں یہ ہماری بے وقوفی ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ایک چھوٹی سزا ہے ایک بڑی سزا ہے چھوٹی سزا ہے جان میں وہ تو لو تو بڑی سزا سے ورنہ اربا سال جان ہمیں ڈال دو ارے بادشاہ کو تو کوئی سزا نہیں دے سکتا جو کچھ ہے تو اس کی سزا سے تو دنیا کے بادشاہ بھی نہیں بیٹھ سکتے بیٹھ سکتے ہیں بھائی پھر اللہ کا جیل بھی ہے اللہ جیل اللہ کی ہے یہ قبر جیل نہیں خود ہم داخل کراتے ہیں یہاں تو ملاقات کر ہیں وہاں کا پتا ہے کیا ہو رہا ہے جتنا سخت جیل ہے اللہ یہ ہماری بے وقوفی ہے اسلام تو ہمیں روح میں بیٹھ گیا ہر شخص مخلح بھائی فرشتے دو بیٹھے ہیں مثلیں لکھی جا رہی ہیں انصاف کا دن موجود ہے مسکال کے دانے وہ مہیا گرا وہ مہیاوں مسکال کے دانے کی طرح کسی کی نیکی نہیں چھپے گی اور نہ کسی کی کوئی چھپا سکے گا تو بھائی اللہ کی حکومت ہے وہ تو حاکم الحاکمین ہے ایسا کہنا قانون کا انکار کرنا تو حاکم کا انکار ہے تو جس نے کہ ایسی بات کی ہو وہ توبہ کرے اسلام ہمارے ساتھ پر بیٹھا ہے یہ ہے ہماری ہم نے ہمیشہ کی جامنا اللہ نے ہمیں اختیار کیا ہے کہ چھوٹی جی، سزا جان ٹھیک ورنہ بننا بڑی اللہ آئیے سمجھ جی۔ چھٹا آپ کو بتاؤں کہ بریلوی کبھی توحید بیان نہیں کرے گا سنا نہیں ہوگا اور دیوبند مقام رسالت بھی بیان کرے گا اہل سنت پر جماعت توحید کو اپنی شان کے مطابق مانتے ہیں اور رسالت کو اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک ہے اپنی ذات لا شریف اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں ارے اس کو کس نے پیدا کیا اور اس نے ہر ایک کو پیدا کیا تو مخلوق اور خالق میں کیا مثال ہے صفات لاتی ہیں ان کے قطعی صفات ہیں سب کے ہم رسول سب انسان نائب ہے نائب اس طرح دیوبند کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا اصل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے نائب ہے پھر دیکھا کون میرے اختیار کو کون میری مرضی کے مطابق کرتا ہے ایک موتا اللہ نے ایک بزرگ پر سوال کیا کہ سب کچھ تقدیر ہوتا ہے بندے کو سزا کیوں دیتے دوسرا کہا کہ اللہ جب کوئی چیز نظر نہ دکھائے نہ وہ نہ مانے اللہ تعالیٰ دکھاؤ تو مانوں گا وہ نہ مانے تیسرا کہا شیطان مٹی سے پیدا ہے گھا سے پیدا ہے تو اسے آپ کیسے جلائے تو آپ کے پاس ایک گچی وہ دبا کے ولایت کے طاقت سے تو وہ روتا روتا قاضی کے پاس چلا گیا کہ میں بزرگ پر سوال کیے مجھے جواب نہیں دیا مجھے ایٹ ماری مجھے بہت بڑا درد ہے تو قاضی نے بولا ہے ہاں، فرمایا بزرگ کا مجھے جواب نہیں آتا تھا تو ایٹ تو نہیں مارتے تھے آپ نے فرمایا اس سے پہلے سوال پوچھو سب کوئی تقدیر سے ہوتا ہے ملنے کو سزا کیوں دیتے ہو فرمایا ایک کی تقدیر میں لکھی تھی وہ بتایا کہ جو چیز کا قاضی نے کہا وہ درد پکار رہا ہے اس نے کہا دوسرا سوال ایسا پوچھو بھائی جو چیز بندہ دکھائے نہ پھر دعویٰ کرے جب تک دکھائے نہ وہ نہ مانو مجھے خدا دکھاؤ تو مانوں گا ورنہ مانے گی آپ نے فرمایا میں درد نہیں مانتا مجھے درد دکھائے کہاں ہے پھر میں مانوں گا تیسرا کہا کہ شیطان آگ سے پیدا ہے اسے آگ کیسے جلائے گی آپ نے فرمایا تو کس سے پیدا ہے اس نے کہا مٹی آپ نے فرمایا میں نے پتھر مارا ہے میں نے تمہیں مٹی ماری ہے سبحان سبحان اللہ اللہ تقدیر پر بحث حرام ہے اس طرح ایک اصل اللہ نے ادب دیکھا ہے ادب پر ایک دادے کا طریقہ ہے ایک شیطان کا شیطان نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا قسمت آنے دوست بندہ آنے آنے تو اس دوست رامت آنے تو قسمت بھی تو بناتا ہے بندہ بھی تو بناتا ہے لانت بھی تو نے کیا رامت میرا کیا قصور ہے حضرت آدم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا یار بلا میں بھول گیا مجھے معاف اب میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں تقریر کے سمجھانے سے مثال ہے تو نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تمہاری سمجھ آ جائے گا محمود نبی کو وزیروں نے کہا تو ایاب سے بہت محبت کرتا ہے اس نے کہا آؤ وہ لال تھا نا اس نے وزیر کو دیا ایک ہنسنے نے گیا سب کو دیا سب نے جب ایاب کو دیا تو ایاز نے دیوار پر مارا توڑ دیا انہوں نے کہا کیسے بیوقوف کو تم نے اتنا قیمتی لال توڑ دیا تو محمود نے کہا ایاز لال کو کیوں توڑا بادشاہ سلامت میں بھول گیا مجھے وہاں اکیلا بلایا لال کو تو نے توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال تو تیرا قیمتی تھا لیکن تیرا حکم اس سے بھی قیمتی تھا اس نے کہا پھر معافی کیوں مانگی آپ کی بادشاہ سلامت جان رہا تھا کہ میں نے حکم کیا ہے میں نے ایسا کہنا بادشاہ کی بے ادبی سمجھی ہے کہ کہتا تو ہے ناراض بھی تو ہوتا ہے اللہ اللہ اکبر تھوڑا سا تقدیر کا مسئلہ ادب شیطان سے کرتا کیوں نہیں کیا یا رب العالمین تو نے لکھا تھا میرا کیا قصور ہے آیا آدم تو نے دانا گندم کیوں کھا یا رب العالمین میں بھول گیا مجھے معاف سبحان اللہ ویسے تقدیر کے مسئلے میں بات کرنا تو بہت اہم آج آپ ہر ایک بندہ تقدیر پر بات وہ پہلے میں نے تمہیں ایک ڈالا جو بزرگ مثال تھی وہ اس تقدیر پر تھی اب تمام علماء میں نے پہلے کا بھائی عالم بریلوی توحید بیان نہیں کرے گا دیوبند میں رسالت بیان نہیں کرے گا ایک بریلوی کا عالم تھا اس نے تقریر میں کہا تو بھی غور سننا جس طرح اللہ لا شریک ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک ہے اس طرح اللہ نہیں نہیں کہنا سر چپ کر کے سنو جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بے مثال ہے بات سننا پہلے زبان نہیں کھول بہت مسئلہ ہے اونچا بہت اونچا مسئلہ ہے و رسالت کا ہر ایک بندے کو کام جب مولویوں کو پتا نہیں اور کون بیان کر سکتا ہے تو میں نے اسے کہا تھا اس سے سنو گے تو سمجھ آئے گی اور میری بات مومن سے آئے کہ اللہ نے غیر مومن کو بدعقل کر فرمایا ہے میں نے کہا صاحب تو نے جو وہ کیا ہے کس طرح میں ایسا کہاں نے کہا اس نے کہا بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر میں نے کہا آپ کیا ہیں چپ ہو گیا کیا آپ رسول نہیں اللہ محمد رسول اللہ کفا بلّہ شہیدہ ماں محمد سباد رسول اللہ و ختم میں نے کہا کہتا ہے ہاں میں نے کہا موسا علیہ السلام پھر جھٹنے لگا کیوں میں نے کہا اور رسول نہیں ہے تین سو تیرہ ہے لال و فرق کو آتے میں رسول ہم نے کسی رسول کے ماننے میں فرق نہیں کرنا امام صاحب ہاں ہمارے رسول ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شان میں بھی افضل ہے رسول موسیٰ علیہ السلام رسول ہے نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے کسی نبی رسول کا انکار بندہ کافر ہوتا ہے شان میں کام رسول تو آئیں آپ رسول ہیں شان میں وہ بھی رسول ہیں شان میں کام آپ رسول ہیں شان میں کہتا ہے اب یہ بات کافی طلب ہے توجہ طلب ہے یہ غور سے سننا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں آپ رسول تین سو تیرہ رسول شان میں میں نے کہا اب تیری بات تب پھپے گی جب تو مجھے دکھا کہ فلاں معبود ہے شان میں کام ہے ہے کوئی معبود شان میں کم ہو معبود کوئی ہے ارے رسول تو ہیں شان میں کم ہے رسول تو ہیں تو پھر یہ مثال تو اللہ تعالیٰ وعدہ اولا شریف کوئی ذات ہے اور بے مثل مثال بھی کوئی اس کے سوا ہاں، اب ہم بے وقوف ہیں ساری دنیا میں بے صاف آپ اور ہم دنیا بے وقوفی میں ہوئی یہی مان نہیں رہا ارے ہر ایک بندہ مولوی سے تنقید کرتا ہے نہیں چالیس مولوی صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس کرا سکتا ہے ایک حاکم صحیح ہو جائے علاقے کو راہ دے گا ٹھیک ہے نہیں تو حفیظ بلندری نے نقشہ کھینچا ہے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے غور سے سننا اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے پاکستان کی قوم کیونکہ یہ اکثر جو ہیں یہودی کی روحانی اولاد ہے اللہ یہ انگریز کی بات بہت مانتے ہیں اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے میکالے نے کہا جو ہمارے ہیں ان کو سنانا غیروں کو نہیں سنانا پہلا حکم تعلیم اور قانون ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرد آئے کھائیے تعلیم بھی میری پڑھو قانون بھی میرا چلاؤ تمہیں فائدہ کیا ہوگا تمہارے لیے حرام حلال کے کچھ بھی جو دیا آئے کھاؤ بھائی ایسا ہی نہیں ہے بزرگ جو نقشہ کھینچتے ہیں صحیح ہے اس کے لیے کوئی حرام حلال ہے میں فروش ہماری تہذیب سے سجائی ہے شادی بیاہ ہاتھ جہاں پر تو ہماری تعلیم اور نشانہ تنقید مولوی کو ٹھہرائی ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے مولوی خراب ہے میرے ہاتھ ہم کو نہیں کہنا آگے بھی میں بات بتاتا ہوں صاف ہو جائے گی خدا کا نام ختم کرنا ہے تو ملنگ کو ملک سے بکائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے علیہ السلام میرے نام لینے والے موجود نہ ہوں تو باتوں کو بھی مہلت نہ دوں ایک شخص اللہ کرے گا دس سال قیامت پیچھے ہٹ جائے گا یہ بھائی جو موجود بھی کفر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ مانا کچھ نہ حرف ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کرو گے تو کفر ہے اللہ کرو گے تو طاقت لگے گی تو جب بھی باری تعالیٰ کا اسم لو کہو اللہ ہو تعالیٰ جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جلالت بھی بول جائے گی اور کفر سے بھی بچ جائے گی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کوفر ہے فتح ہوا گیا اس میں ہے کہ اللہ دیں گے کوفر کریں گے اشاد اللہ اللہ اس طرح ہوتا ہے نا حرف ہے اشاد اشاد اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ ساری رے ہے بولتے تو کفر ہو رہا ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے اب جو بند مرید کا کام نا وہ کہتا ہے کون سا دلیل شریف میں نے کہا میں پیر جو بتاتا ہوں تو پیر سمجھتا ہے پھر میری بات سے دلیل مانگتا ہے بھائی دیو بند درود ابراہیم جائے سمجھتے ہیں اور اس کو نہ جائے سمجھتے ہیں قرآن کے منکر ان اللہ ملائکہ تو یسلون علی النبی من اس پر نہ تسنیا نہ جملے دیوبندی پڑھتے ہیں جب تقریر کریں نا اس بات لیں گے پھر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پھر پکڑے پھر دادے پاک کا نام لو پھر کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا یا رسول اللہ نماز میں کون سا دروشری پڑھے آپ نے فرمایا درود ابراہیم بھی پڑھو یہ نماز میں حکم ہے ہمارے اسلام کہتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں تو حدیث پاک پر عمل ہو گیا اگر وظیفے میں اکیلا پڑھتے ہیں تو قرآن شریف پر عمل ہو گیا جب وہ تقریر کریں اس پاک میں پھر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سننا پھر کہو داد پاک کا نام لو پھر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ بھائیوں کسی نبی رسول کا اس پاک لیں گے علیہ السلام کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خاص ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کبھی آپ نے کہا اور سوا آپ کے کسی نبی کا اسم پاک دیا ہو علیہ السلام کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کے ساتھ خاص ہے اب دوستو امام آتا ہے مولوی پیر حاکم یہ تین امام دے ہیں مولوی امامت شکرا چھوٹی پیر امامت گستا درمیانی اور حاکم امامت کبرا بڑی یہ چھوٹی کیوں ہے کہ قولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے یعنی زبانی ہاتھ کی اور پیسے یہ پابندی ہے اور آزادی ہے آپ زبان آپ کی آزاد ہے جو کہتے ہو کہہ سکتے ہو ہاتھ بھی آپ کا آزاد ہے وہ فیری ہو گئے اور پیسہ بھی کوئی آپ کا آزاد ہے تو آپ کلی طور آزاد رہا ہے کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے مولوی کے مقام میں زبانی طور قوم آزاد ہے چالیس مولوی آپ کو مسئلہ بتائے نہ مانے وہ منا سکتا ہی صحیح آپ ماننے میں آزاد ہیں وہ منانے میں کمزور ہیں آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بہت درد کا کام ہر سہوری بے حقوفت بہت درد ہر بندہ کر سکتا ہے چالیس مولوی آپ کو کہیں نماز پڑھو نہ پڑھو وہ پڑھا سکتا ہے فیری تو آزاد ہو گئے روپیہ مانگو مانگے دو نہ دو وہ چھین نہیں سکتا تو مالی کا آزاد ہو گئے تو کلی کا آزاد ہو گئے آزادی پر بے وقوف ہو کیوں چونکتے ہو ہم آئیں بھی بے حقوق کیا کہیں بزرگ فرماتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر روڈ پر کھڑا ہو جائے درمیانی امام وہ ہے پیر امامت ہے غصہ پیر اس میں بھی کم آتا ہے پیر نماز کا کہے اثر تو زیادہ ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو حاکم میں کم آزاد نہیں پچاس گالی دے تو برداشت کرنی پڑے گی اگر وہ کہے کپڑے اتار آج تو کام ناچ نظر اور وہ بھی لوگ سکتا ہے وہ جس طرح میں بھیجے آپ ننگا ہو کر سڑک پر کھڑا ہو جاؤں یا بالک ننگا ہو کر اب میں نے کہا کہ ہم بیوقوف ہیں آپ اپنے دل میں سوچنا کہ واقعی سچ جائے اب بزرگ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیان بھی ننگا کھڑا ہے بڑا بھی ننگا کھڑا ہے قوم آ کر چھوٹے بچے کو پیٹ دیتی ہے تو اس قوم میں کوئی شک کا شعور ایمان ہوگا یہ بتاؤ سوال جو بات غلط ہے آپ ارے چھوٹے کو بھی میں نے کپڑا پہنانا ہے درمیانے کو میں نے جب میں ننگا ہوں مراد مجھ پر گرفت کر بھائی ایسا ہے نہیں تو بیوقوف ہو گئے ہم نے ایمو میں تو عقل مند ہوتا ہے تو دعا مانگو عالم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا عقل حیا اور ایمان تو کیا ڈھونڈتا ہے آپ نے فرمایا میں حیا ہوں عقل تو حیا اور ایمان اکٹھے رہتا ہے تو ہم میں ایمان نہیں رہا نہ کوئی بتانے والا ہے دوستو جو دھرنا دیا ہے نا دھرنا اس میں عوام کا نقصان ہوا ہے اپنا کا کوئی اور دوسری بات آپ کو ایک اور کرتا ہوں کہ حکومت سے ٹکراؤ سوا نبی کے کسی ولی نے نہیں دیا جس طرح صوفی نواز ہے کشمیر کا بولنے والی سرکار پر حکومت سے ٹکراؤ کیوں نہیں دیا وہ بے وقوف جس کو زندہ اس پر کام کرتا ہے کسی ولی نے بھی حکومت سے ٹکراؤ نہیں ملا سوائے جس سے ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سبحان اللہ اور کرامات دی آپ کو ان کے سوا لاکھوں ولی ہوئے کسی نے حکومت سے ٹکراؤ نہیں لیا اب تو اصل ہے اب تو بیوقوفی ہے دوسرا خادم جو ہے کئی لاکھ اشتہار لگتا ہے پیاروں کو لکھ کر وہ گندے نالیوں میں نالے میں ہم نے اٹھائے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں اسما کا غصہ اور رات کا غصہ برابر ہوتا ہے اب کدھر گئے اب سالوں نے لکھ دیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی بات نہیں جھوٹ ہو رہا کسی نے کہا میں وہابی ہوں سب ہی چھوڑ گئے خدا کی نہیں ادب ادب رہا ہوتا اچھا، میں انوکھی بات ہے سمجھ لو یہ دنیا جو ہے فطرت میں ہے اس میں حرام کے اسباب بھی موجود ہیں حلال کے اسباب بھی موجود ہیں ورنہ حرام کے ہوتے نا تو ہماری ازمائش کیسے ہوتی کون میرے حکم کو مان کر حرام سے بیٹھتا ہے دونوں اسباب موجود ہیں طلب اور کوشش پر جزا سکتا ہے جس کی طلب اور کوشش حلال کی اسے حلال مل جاتا ہے جس کی طلب اور کوشش حرام کی اسے حرام مل جاتا ہے یہ طلب اور کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا طلب کوشش بات تو بہت ہے لیکن یار میں زیادہ بھی نہیں بول سکتا ہوں یہ فالج ہے واخر اللہ